حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی قوم بنو سالم کو نماز پڑھایا کرتا تھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں تقریباً نابی نہ ہو چکا ہوں یعنی موسم برسات میں بارشی اور سیلابی پانی میرے اور میری قوم کی مسجد کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور میرے گھر میں کسی جگہ نماز ادا فرمائیں جسے میں گھریلو مسجد بنا لوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ میں آؤں گا اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ تھے دن کافی اونچا آ چکا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی میں نے اجازت دے دی آپ بیٹھے نہیں بلکہ فرمایا تم کس جگہ چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں میں نے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں میں چاہتا تھا کہ آپ نماز پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہم نے آپ کے پیچھے صف بندی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی پھر آپ نے سلام پھیرا اور آپ کے سلام پھیرتے ہی ہم نے بھی سلام پھیر دیا سنن نسائی حدیث نمبر 1328